حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارہ رکعت ایسی ہیں کہ جو شخص انہیں پابندی سے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دے گا چار رکعت زہر سے پہلے اور دو بات میں مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو